یہ امت اپنا وجود رکھتی ہے یا ابھی جن چودہ بچوں کو مولانا احسان اللہ فاروقی نے سرد دی ہے یہ کہاں تک پہنچے ہیں کسی کو یاد ہے کیسے جبرائیل آ رہے تھے کتنی دفعہ آئے تھے چھبیس ہزار مرتبہ زمین پہ اترے جبرائیل غار ہیرا پہ اترے بچے کو وہ بھی یاد ہے جبرائیل نے کیا کہا تھا پھر نبی نبی طائف کے میدان میں پتھر کھا رہے تھے جبرائیل اترا اس نے کیا کہا بچے کو یہ بھی یاد ہو گیا پھر میرے نبی کعبہ کا طواف کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے ظالم اوجڑیاں ڈال رہے تھے داڑھی نوچ رہے تھے قسمیں کھا کے گھر سے نکلتے تھے کہ تھپڑ مار کے آئیں گے تب جبرائیل اترے تھے انہوں نے میرے نبی کو کیا کہا تھا حضرت صدی کے اکبر مارے کھا کھا کے اپنے گھر کا سامان بیچ کے نبی گھر کے اندر تھے چاروں طرف ایک سو مشرق پہرا دے رہے تھے اس زمانے کا مسلمان ہوتا انٹرنیٹ پڑھا ہوا مسلمان ہوتا انٹرنیٹ کی ویب سائٹیں دیکھنے والا وہ کہتا نبی نہیں نکل سکتے اندر سے ملی بھگت ہو گئی ہوگی کچھ ڈیلنگ ہو گئی ہوگی یا نبی ناؤز باللہ ایجنٹ بن گئے ہوں گے اس وقت جبرائیل نے کیا کہا تھا بچے نے یاد کر لیا نبی بیچ میں سے نکل گئے صدیق گھر میں سے آ گئے جا کے ایک غار میں چھپ گئے مشرق سب پہ پہنچ گئے نیچے سے کالا سانپ کاٹتا ہے اوپر سے کالا مشرق کھڑا ہوا ہے اس بیچ میں نبی نے صدیق سے کیا کہا صدیق نے نے نبی سے کیا کیا کہا کہا جبرائیل اتر کے بچے نے یاد کر لیا کافلا جا رہا ہے ام محبت کے گھر میں ٹھہرتا ہے ہے بکریوں کے تھنوں سے دودھ آتا نبی کی سنت جس چہرے پہ آئے گی چہرہ روشن ہو جائے گا نبی کی سنت جس گھر میں جائے گی گھر برکت والا ہو جائے گا نبی کی سنت جس خیمے میں آئے گی خیمہ اچھا ہو جائے گا نبی کا ہاتھ بکری کے تھنوں پہ پڑے گا بکری دودھ دینا شروع کر دے گی یہ تو ہم بد نصیب ہے نبی کی سنتوں کو خود اپنے سے ہٹاتے ہیں ہم نبی جا رہے ہیں آسمان سے جبرائیل آتے ہیں کیا کہتے ہیں بچے نے یاد کر دیا نبی کا استقبال ہوا جبرائیل اترے کیا کہا بچے نے یاد کر لیا نبی نے مسجد نبی بنائی ممبر پہ بیٹھے جبرائیل سلام کر کے اترے کچھ باتیں بتائی اس بچے نے یاد کر لی نبی اسلحہ لے کے جا رہے ہیں آٹھ تلواریں لے کر ایک ہزار تلواروں سے ٹکرانے جا رہے ہیں جبرائیل بار بار اتر رہے ہیں کچھ باتیں بتا رہے ہیں بچے نے ان باتوں کو یاد کر لیا قیامت تک کوئی بھی تھوڑی تلواریں لے کر زیادہ تلواروں سے ٹکرانے جائے گا بچوں نے اس باتوں کو یاد کر لیا عہد کے میدان میں نبی زخمی ہو گئے صحابہ صحابہ ٹوٹ پھوٹ گئے بکھر گئے پھر جڑ گئے پھر جمع ہو گئے چھانٹی ہو گئی اچھے ایک طرف رہ گئے منافق ایک طرف ہوئے جبرائیل آسمان سے اترے بچے نے اس بات کو بھی یاد کر لیا پھر خندق کا مارکا آیا سردی کے موسم میں نبی نے پیٹ پہ دو پتھر باندھے غار ہرا غار کو کھودا اور خندق کھودی صحابہ بیٹھے ہیں آسمان سے جبرائیل اترتے ہیں عجیب والا انداز ہے بچے نے یہ بھی یاد کر لیا ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے نبی بیٹھے ہیں چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا ہے آنکھیں غصے سے لال ہو رہی ہے چہرے مبارک پہ اتنی سرخی صحابہ نے پہلے نہیں دیکھی چودہ سو پروانے بڑھ بڑھ کے موت کی بیعت کر رہے ہیں آسمان جھوم رہا ہے عرش ہر رہا ہے جبرائیل اتر کے کچھ باتیں کر رہا ہے بچے نے یاد کر لی نبی اونٹنے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں دس ہزار صحابہ ساتھ ہے مکہ فتح ہوگی جبرائیل زمین پہ اترے بچے نے یہ بات یاد کر لی کیا کہا تھا پھر ایک میدان ہے اس میدان میں آقا کا آخری خطبہ ہے پروانے بھاگ بھاگ کے سن رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں جبرائیل کیا پیغام لا رہے ہیں بچے نے یاد کر لیا اور جس بچے کو سند دی گئی وہ یہ ساری باتیں یاد کر چکا کیا تمہارے دماغ میں ہے کہ اس قوم کو مٹا سکو گے خدا کی قسم جس طرح تم قرآن کا ایک حرف نہیں مٹا سکے اسی طرح نہ تم جہاد کو بٹا سکو گے نہ تم قتال کو بٹا سکو گے نہ تم دین اسلام کا کچھ بگاڑ سکو گے